الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب صدق اللہ العظیم تحقیق آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی استحصاء کی گئی پھر ہم ان کافروں کو مہلت دیتے ہیں پھر اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں اور کیسا ہمارا پکڑنا ہے جو سب دیکھ چکے ہیں کل کے سبق میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار کو یا کافر کو ڈھیل دینا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ لوگ توبہ کر لیں اس لیے مولت دیتے ہیں یا یہ کہ جس کو قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نما نملی لہم لیزداد اسما کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں پھر پکڑ تو سخت ہے میں اس بات کے اوپر اپنے لیے ایک ہم سب کے لیے جو نصیحت ہے جو علماء نے لکھی ہے مجھے کہ کوئی شخص کسی گناہ کا عادی ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو ذلیل نہیں کیا جب کہ وہ ایک گناہ کئی زمانے سے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس گناہ کے اوپر راضی ہے وہ اللہ ستار العیوب ہے پردہ پوش ہے وہ اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کیا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم صحیح ہیں اور حق پر ہیں لہذا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی پکڑ نہ آنا دو وجہ سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ مولت دیتے ہیں توبہ کر لیں یا یہ کہ اللہ سخت ناراض ہیں کہ بس اب یہ کر لیں جو کرنا ہے دل پہ مور لگ گئی اب سزاب سخت ہے یہاں پر بھی کافروں کو جو ڈھیل دی جاتی ہے وہی وجہ ہے یا تو ہدایت پر آ جائیں یا یہ کہ پھر ان کی پکڑ سخت ہوئی ہوں فقی خا یہ کل کے سبق کی بات ہے آج کے سبق میں افمن ہو وقا کا سبق کیا بھلا وہ ذات جو ہر نفس کے ساتھ موجود ہے جب بھی وہ نفس جو کام کر رہا ہے اللہ پاک ہر انسان کے کے اعمال کو اس کے طریقہ کار کو دیکھ رہا ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ قاف میں اس کو بیان فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں شہرگ کے ساتھ ہی انسان کا تعلق حیات کا ہوتا ہے فرمایا کہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید عزت یا المتلقیان انل یمین و انش شمال قعید دو ملاقات کرنے والے فرشتے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں جو کل بات ہوئی تھی کرام القاتبین کی ما من قول الا لدیہ رقیب و انسان کوئی بات بھی نہیں کہتا مگر یہ کہ وہ بات وہ عمل وہ سب کچھ یہ لکھنے والے نگران فرشتے لکھ رہے ہیں وجہ سکرت الموت بالحق ظال کن تمن و تحید اور یہ سلسلہ ان لکھنے والے فرشتوں کا جاری رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا پیغام آ جاتا ہے جب موت کا پیغام آتا ہے اس وقت انسان کی ایک ہی بات قبول ہے حالت نزا کے وقت کہ روح جب نکلنا ناپاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوتی ہے اور انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے اس وقت اشد اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ للّہ جب کوئی اچھی بات وہ کہہ دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا اور خاتمہ بالایمان ہے ضروری نہیں کہ وہ اشد اللہ الہ الا اللہ ہی پڑھے ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھے کوئی بھی اس نے قرآن حدیث کا جملہ پڑھ دیا کوئی دعا پڑھ لی وہ سب خاتمہ ہے جس سے اسلام کا گویا کہ اظہار اور تشخص معلوم ہوتا ہے <clears throat> یہ لکھنے والے فرشتے گویا کہ اس وقت تک لکھتے رہتے ہیں جا سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید بس اب آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے یہاں جب اس نے حالت نظر کے وقت کلمہ اچھا پڑھ لیا اس کا ایمان خاتمہ بال ایمان ہو گیا بس وہ فرشتوں کی ڈپٹی کرامن کا اب ختم ہو گئی ہے اب مرنے کے بعد منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب کے لیے یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ افمن ہوا کل نفس بما کا سبب کیا بھلا وہ ذات جو ہر نفس کے پاس ہر جی کے پاس وہ موجود ہے یعنی اللہ پاک جو انسان کر رہا ہے اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے مزید ایک نظام کے تحت وہ لکھنے والے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور یہ زمین یہ اعضاء یہ ساری چیزیں بھی انسان کے حق میں یہ خلاف گواہی دیں گے تو یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں بت پرستی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو انہیں کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے تو لہٰذا ہم پر حق ہیں یا یہ کہ اللہ کو علیہ باللہ معلوم ہی نہیں تھا اور یہ اللہ کے شرکا ہیں تو اللہ کے گویا کے مددگار ہیں اور اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں بتایا انہیں معلوم تھا یعنی یہ الزامی بات قرآن مجید یہ کر رہا ہے یہ کیسے اللہ کے شریک ہے کہ خود ایک زمانے تک وہ پتھر مطلب ہے کہ پہاڑوں میں پڑا رہا جانور اوپر سے چلتے پھرتے رہے پشا پخانے ہوتے رہے وغیرہ اور اس شخص کو وہ پتھر پسند آ گیا پھر اس نے کاریگر کو دیا پھر اس نے اسے گویا کے بت بنایا پھر یہ شخص اس پتھر کی عبادت کرنے لگ گیا اگر تھوڑا سا بھی یہ شخص سوچتا تو یہ کس چیز کا عبادت کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو کہ جس سوچنے کی جب اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو وہ بت پرستی سے طائب ہو کر وہ تو اللہ کے راستے میں آ گئے توحید پرست ہو گئے کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں خود پتھر خرید کے لا رہا ہوں اب ہندوستان میں تو باقاعدہ مارکیٹ ہے اس کے اندر یہ بت یہ مورتیں یہ ہر طرح کی چیز ملتی ہے یہ بت بنے ہوئے تو جس کو جیسا بت پسند ہے اپنا معبود وہ اس ریٹ کا خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں سلام کرتے رہتے ہیں بت خانے میں تو بت ہوتے ہی ہیں اب یہ جب انسان گناہ کر کر کے شرک کر کر کے اس کا جو صحیح سسٹم ہے وہ مس ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جیسے بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے حالانکہ شہد تو کڑوا نہیں ہے اور وہ شہد کو کڑوا سمجھتا ہے یہاں پر بھی امال بد اور شرک اور اس طرح کی چیز کر کر کے تو ان کا سسٹم مس ہو چکا ہے انہیں یعنی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پتھر ہم خود گھڑتے ہیں پھر بت بناتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر میں وجال اللہ شرکا انہوں نے اللہ کے لیے شرکا بنائے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے اس کاتبین ہے ہے یہ سارا نظام لکھا جا رہا ام فرما دیجئے نبی کہ تم اپنے ان معبودوں کے کچھ خوبیاں تو بیان کرو یہ کام کیا کرتے ہیں تمہارے معبود ہیں یہ تم ان کے سامنے جھکتے ہو نظر نیاز ان کے سامنے چڑھاتے ہو تو یہ کچھ کام بھی کرتے ہیں وہ تو ہوا کے ذریعے سے گر جائیں کسی بت کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ تو معبود ٹوٹا ہوا کھڑا ہوتا ہے وہ دوسرے آتا ہے کوئی بندہ اس کو پھر بٹھاتا ہے معبود کیسا ہے ام تو نہ یا تم اللہ کو ایسی یعنی ان کے حساب یا تو خوبیاں بیان کرو زہر ہے ان کی کیا خوبیاں ہیں پتھر کی کیا خوبی ہوتی ہے وہ تو خود کھڑا کیا ہے کبھی اندر رکھتے ہیں کبھی باہر صفائی کرتے ہیں تو ہوا لگاتے ہیں یا یعنی یہ کہ تم اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو اللہ کو تو معلوم نہیں تھی زمین میں کہ یہ میرے شرکا ہیں میرے مددگار ہیں لوگ مجھے پکارے یا ان کو پکارے ایک ہی بات ہے ام بظاہر من یا یہ کہ تم سرسری طور پر ان کو پکارتے ہو حقیقت میں معبود اللہ کو سمجھتے ہو سرسری طور پر ان بتوں کے سامنے جھکتے ہو ایک بات یا یہ کہ واقعتاً یہ تمہارے کچھ کام کرتے ہیں لیکن اللہ کو معلوم نہیں تھا تم اب بتا رہے ہو یا یہ کہ ان کی کوئی خوبیاں بیان کرو ظاہر سے کوئی بات بھی نہیں ہے نہ خوبیاں ہیں ان کی کوئی نہ ایسی کوئی چیز ہے جو اللہ کو معلوم نہیں نہ کہ یہ بظاہر سرسری طور پر شریعت اجازت دیتی ہے ان کے سامنے جھکنے کی اسلام میں تو سرسری طور پر بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے ظاہری طور پر یعنی عبادت کی نیت سے نہیں ویسے ہی جھکنے کی اسلام میں تو اجازت نہیں صاف اس پر حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جو ارد گرد مختلف ملکوں میں گئے یمن وغیرہ وغیرہ میں کہ لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں جس میں معاذ ابن جبل ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سے اجازت چاہیے کہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے ہم جھکے ہیں آپ سے عظیم کون ہو سکتا ہے ہم نے مختلف ارد گرد ملکوں میں دیکھا ہے کہ بادشاہوں یا لوگ سرداروں کے سامنے جھکا کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے سامنے جھکے ہیں اثر سردار تو دنیا آخرت کے اعتبار سے آپ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا کسی کے لیے تو پھر میری شریعت میں عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے لیکن ہماری شریعت میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر یہ بات کہ بظاہر یعنی اگر کوئی سرسری طور پر بھی کسی کے سامنے جھکتا ہے جھکتا ہے وغیرہ تو بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے جائے کہ وہ عبادت کی نیت سے جھکے فرمایا یہ سب کچھ فضول چیز ہے بلزین کفرو السبیل ان کافروں کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا جاتا ہے یعنی عمال بد کی وجہ سے نفس کے غلط کاری کی وجہ سے پھر شیطان بھی حاوی ہے تو یہ جو گندہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے دلائل کے لحاظ سے اس چیز کو مزین کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو واقعہ آپ نے فلاں بدھ کے نام پہ نظرانہ چڑھایا ہے تو بہت اچھا کام کیا یوں مزین کر کے قرآن مجید نے اس کو تیسرے بارے میں بیان کیا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث ذالک ہر سال دنیا کہ مختلف عمال بد کے لحاظ سے یہ دنیا کی مختلف چیزیں انسان کے سامنے مزین ہو کے پیش آتی ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ جس کو اس نے اپنا رہبر بنایا ہوا ہے اس رہبر کی وجہ سے اس کے دل میں تسلی کی جا رہی ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو بہت سے لوگ غلط کاروبار کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے کاروبار پر مطمئن ہوتے ہیں اگر وہ اس کاروبار کو غلط سمجھتے ہیں سود کا لین دین ہے شراب کا ہے فلان ہے اس طرح اس کو وہ غلط سمجھے تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے نہیں وہ گناہ کر کر کے وہ ان کی فطرت ثانی بن چکی ہے اور وہ مطمئن ہوتے ہیں اپنے اس غلط کام کے اوپر بہت سارے لوگ ان کا کام یہی ہوتا ہے حکومتی دفاتر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں رشوت لے کے رشوت کے ذریعے سے کام کراتے ہیں اب وہ اپنے اس شعبے پر مطمئن ہیں حالانکہ وہ غلط ہے اسی طریقے سے سودی لین دین ہے شراب کے کاروبار اب مطلب مسلمان کے لیے تو شراب کا کاروبار قطعن جائز نہیں ہے قطعن ذر برابر بھی گنجائش نہیں ہے شراب کی اور وہ دوسرے گندے جانور کی قطعن اجازت نہیں ہے لیکن مسلمان کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہاں، گویا کے غیر مسلموں کو فروخت کرتے ہیں وہ گندی چیز یا شراب ہم غیر مسلموں کو فروخت کرتے ہیں بے شک مسلمان اس گندی چیز کو غیر مسلم پر بھی فروخت کرے تب بھی کاروبار جائز نہیں ہے وہ جو اس سے آمدنی آئی وہ حلال نہیں ہے اور اگر یہ شخص مر جائے اس کے ترکے میں سے شراب اور وہ وہ وہ گندی تو مسلمان وارثوں کو نہیں ملے گی کل عدم ہے وہ کوئی چیز نہیں وہ نجس ہے تو بات یہ کہ جو لوگ گندے کاروبار کر رہے ہیں یا اس طرح چیز کر رہے ہیں نا ان کے سامنے شیطان نے دلیل کے ساتھ ان کو اس گندے کام کے اوپر مطمئن کیا ہوا ہے کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے بل بلزکین بلکہ مزین کر دیا گیا ان کافروں کے سامنے ان کے کرتبوں کو جو وہ کر رہے ہیں بس مطمئن ہے کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ رائے راست پر وہ آئے نہیں ہے کوئی دین اسلام کی بات سیکھی سنی نہیں ہے بس جس میں وہ پلے اسی میں پرورش ہوئی ان کی سب کچھ ہی گند بن چکا ہے تو وہ غلط ہو گیا نظام ایک حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے کہ انسان جب نیک بن جاتا ہے اور پورے سسٹم میں کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابے میں رہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں وہ ایک بالش چلے میں گز چل کے آتا ہوں وہ گز چلے چل کے آئے میں دوڑ کے جاتا ہوں یہ کیا بات ہے جب انسان نیک بنا نیک بنا اتنا نیک بنا تو گویا کہ اس کا ہر کام ہر اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو گیا کیونکہ اس کی وہ فطرت جو اصل ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے اسی فطرت کو پروان ملی اور نورانی علم اور نورانی تعلیمات کے ذریعے سے وہ شخص آگے بڑھا اور یہ ہدایت تو ایک لامتناہی نظام ہے دیکھو میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ہر شخص یہ مان رہا ہے نا دن المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہ پیغمبر بھی جب نماز پڑھ رہے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں عہد نسرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیا پیغمبر کو سیدھا راستہ ابھی تک نہیں ملا وہ تو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں اپنے لیے ابھی سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں نہیں بات یہ ہے دوستو ہدایت کے بہت سارے درجے ہیں لامتناہی درجے ہیں ہدایت ایک تو یہ ہوئی کہ انسان گناہوں سے بچ گیا ہدایت اگلی یہ ہے کہ ارکان اسلام کا پابند ہو گیا ہدایت اگلی یہ ہے کہ خلاف خلاف اولا کام مکرو کام اب کھڑے ہو کر پانی پینا بھی اس کے لیے مشکل ہے یہ خلاف اولا کاموں سے بھی بچ گیا اب ادیب کا اگلا درجہ یہ ہے کہ یہ مقربین میں سے ہو گیا اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی ہدایت کا اگلا درجہ یہ ہے خدمت خلق میں لگا ہوا تو جو ہر کوئی مانگ رہا ہے اہدن السراط المستقیم اس منزل کی انتہا نہیں ہے یہ کیونکہ قرب الہی کی منزل ہے اور جیسے اللہ پاک کی ذات لامتناہی ہے اس کے قرب جانے کی جو منزلیں ہیں وہ بھی لامتناہی تو بات یہ کہ جیسے انسان نیک ہوتا ہے جو ایسی خودی سے خود سے بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں کیا مطلب ہے مقصد یہ ہے کہ اب اس کا ہاتھ اس کا پاؤں اس کی آنکھ اس کا کان کوئی کام ان کا یہ اعظم سے خلاف اسلام نہیں ہوگا یہ اتنا ہمارا مقرب بن رہا ہے یہ اصل بات نہیں میں اگلی بات دوسری سمجھانا چاہتا ہوں جو شخص نفس کا اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے جو نفس اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مکمل شیطان اور نفس کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس کی وہ فطرت خبیص فطرت ثانی بن جاتی ہے اس کا وہ گندا کام شیطان اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے جس پر وہ مطمئن ہوتا ہے وہ اس لیے کہ دل ہی وہ ہو چکا ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے دل اس لیے ان کے سیاہ باتیں اس کے سیاہ اعمال وہ اس کو مطمئن کر رہے ہیں کہ اس کے پاس مطمئن کرنے والی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ شخص نیک مال کے ساتھ مطمئن اس کو دل کر رہا ہے کہ اس کا دل نورانی ہے نورانی تعلیمات کے ذریعے سے یہ منور ہو چکا ہے اور اللہ کا اتنا گویا کہ قریبی ہو چکا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے باقی بات انشاءاللہ پیر کو کریں